اس کے والد کی موت کب ہوئی اس کے والد کی موت اس وقت ہوئی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا